حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری عدت ختم ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے قبول نہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں یعنی آپ کی دوسری بیویوں سے نباہ نہ ہو سکے گا پھر میرے سابقہ خامن سے میرے بچے بھی ہیں نیز اس وقت میرے اولیاء میں سے کوئی یہاں موجود نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ باتیں ذکر کی آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور اسے کہو تمہارا یہ کہنا کہ میں غیرت والی عورت ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تیری بے جا غیرت کو ختم کر دے اور تمہارا یہ کہنا کہ میرے بچے ہیں تو تجھے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے انہیں خرچہ وغیرہ دیا جائے گا باقی رہی تمہاری یہ بات کہ میرے اولیاء میں سے کوئی حاضر نہیں تو سن لے کہ تیرے اولیاء میں سے کوئی شخص بھی خواب وہ حاضر ہوں یا غائب اس کام کو ناپسند نہیں کرے گا میں نے اپنے بیٹے سے کہا اے عمر اٹھو اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دو چنانچہ اس نے آپ سے میرا نکاح کر دیا یہ حدیث مختصر بیان کی گئی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھپن